للرجال نصيب مما ترك الوالدان والأقربون وللنساء نصيب وللنساء نصيب مما ترك الوالدان والأقربون مما قل منه أو كثر نصيبا مفروضا والدین اور قریبی رشتہ دار جو مال چھوڑ جائیں اس میں مردوں کا حصہ ہوتا ہے اور والدین اور قریبی رشتہ دار جو مال چھوڑ جائیں اس میں عورتوں کا بھی حصہ ہوتا ہے چاہے مال تھوڑا ہو یا زیادہ اور یہ حصے اللہ کی طرف سے مقرر کر دیے گئے ہیں یتیموں کے مال کا حکم بیان کرنے کے بعد اب اللہ تعالیٰ نے میراث کے احکام اور ورثہ کے درمیان اس کی تقسیم کی کیفیت بیان کرنی شروع کی ہے آیت میں عورتوں کا نام مستقل طور پر لینے سے مقصود زمانے جاہلیت کی اس قبی عادت کی تردید ہے کہ لوگ عورتوں اور بچوں کو وراثت میں سے حصہ نہیں دیتے تھے اور اس طرف بھی اشارہ ہے کہ مردوں اور عورتوں کے حصوں میں فرق ہے اور لفظ قرابت سے وراثت کی علت کی طرف اشارہ مقصود ہے اور نصیبم مفروضہ کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کے یہ احکام واجب ہیں اور حصوں میں تفاوت کے باوجود اصل وراثت میں تمام لوگ برابر ہیں